شیخم بے وطنی کا انسان کے لیے موت ہے غم بے وطنی کا وطنی کا صدمہ نہیں کچھ ماں سے کم بے وطنی کا آفت ہے قیامت ہے ستم بے وطنی کا آفت ہے قیامت ہے ستم بے وطنی کا کانٹوں کے علم سید سجا سے پوچھو عیدائے سفر مسلم ناشا سے پوچھو عیدائے سفر مسلم ناشا سے پوچھو سفر مسلم ناشا سے پوچھو کی سخت دگا کوفیوں نے ارے گھر میں بلا کے سب پھر گئے جن لوگوں کے دعوے تھے وفا کے آنکھوں ہیں ادو جائیں کدھر جان بچا کے آفت میں گرافتار ہوئے کوفے میں آ کے آفت میں گرافتار ہوئے کوفے میں آ کے یاور نہیں ہم دم نہیں غم نہیں نرغے میں ہے اور کوئی مددگار نہیں نرغے میں ہے اور کوئی مددگار نہیں منہ کر کے سوئے چرخ کہا شکر خدا ہے یہ بندے نے جو ظلم اٹھایا غم یہ ہے کہ ہے دور لاہ کا جا شبیر کے ہاتھوں سے کفن ہم نے نہ پایا شبیر کے ہاتھوں سے کفن ہم نے نہ پایا دنیا سے سوئے خل کوئی دم میں سفر یہاں ہم جو کچھ بن گئی کیا ان کو خبر ہے یہاں ہم پا جو کچھ بن گئی کیا ان کو خبر ہے یہ کہتے تھے مسلم کے لائنوں نے قزار ایک سنگ ستم اس لبے مجروح پما ریش اور گریباں میں لہو بھر گیا سار جب حال یہ پہنچا تو کہاں جنگ کا یار اب حال یہ پہنچا تو کہاں جنگ کا یارا آدھا سے کہاں دل میں ذرا رحم کو جا دو غشاتا ہے پانی مجھے تھوڑا سا پلا غشاتا ہے پانی مجھے تھوڑا سا پلا کب سنتے تھے بے کس کا ظلم کے بانی تھے قتل کی تدبیر میں وہ دشمن جانی لے آئی ضعیفہ وہیں ایک جام میں پا مت نے مگر بجھنے نہ دی تشنا دہانی قسمت نے مگر بجھنے نہ دی تشنا دہانی پانی کو منہ سے جو لگایا تو لہو ہے اسے جب خاک گے ایک جام ضعیفہ نے دیا پھر انہیں او پینے بھی نہ پایا تھا کوئی گھونٹ وزیر پانی میں جدا ہو کے گرے گوہر پانی میں جدا ہو کے گرے گوہر دندہ فرمایا کہ ثابت ہوا پیاسے ہی مرے اب ساقی کو سر ہمیں سیراب کریں گے اب ساقی کو سر ہمیں سیراب کریں گے القصہ لبے بام جو لایا انہیں انسو سے ہو گیا مسلم کا رخ پا فریاد سوئے کعبہ یہ کی بادل غامنا قرمان تیرے آئے پسرے سید لولا قربان تیرے آئے پسرے سید لولا کرتا ہے سفر خلق سے غم خواہ موقوف ہے پا دیدار تمہارا موقوف ہے اب حشر پا دیدار تمہارا فرما کے یہ گردن طرف قبلہ جھکا شمشیر جفا کار نے چمکا کے اٹھا آواز یہ مخدوم ہے کونین کیا ارے مرتا ہے ہیراول میرے بچے کا دہائی مرتا ہے ہیراول میرے بچے کا دہائی اس ظلم سے بازا جو خدا کا تجھے ڈر سر مسلم پا میرا ظالم سر مسلم پا میرا ہاسپ میرے لیے کم حشد کے دن سے یہ نہیں دن تربت سے میں نکلی ہوں لیے لاشائے موت مظلوم کو تو قتل تو کرتا ہے والے بل باپ کے ہو جائیں گے بچے کے کام سے بل باپ کے ہو جائیں گے بچے کے کام سے ہوں سر پانا لے چھو دے سے دلا بھر کی بہن کو کرانا آبا سے دلاور کی بہن کو نے کئی بار تڑا کریے پکارا کیا دل تھا کہ مطلق نہ ڈرا وہ ستما کئی ضرب میں سر تن سے ہوتا پھٹا ہے جگر اب نہیں گو یا پھٹا ہے جگر اب نہیں گو یا لکھا ہے چلا لے کے جو قاتل سر مو دیا پہ کر موٹے کے تلے پھینک دیا پہ کر مسلم تیری شرمندہ شرمندے ہوئی دے مسلم تیری اس لاش کے ہوئی زہرہ نالا ہوئی زہرا ماتم میں تیرے چاگر با ہوئی زہرا ماتم میں تیرے چاگر با ہوئی زہرا غمگی ہوں دل افگار مجروح جگر ہوں بھی کھلے سر بے کفن و گور ہے میں بھی کھلے سہ انسان کے لیے موت ہے غم